بن دینار نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ یعنی غلط شرطوں کے ساتھ بٹائی پر دینے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو بائیس